عبد الرحمن بن غن جن کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو فقہ کی تعلیم دینے کے لیے شام بھیجا تھا بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ان کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنے یافور نامی گدھے پر سوار ہوئے اس کی رسی کھجور کے پتوں کی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تم بھی سوار ہو جاؤ میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ چلیں میں پیدل ہی ٹھیک ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تم سوار ہو جاؤ پس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار ہو گیا ہوا یوں کہ گدھا گر پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر مسکرانے لگے اور میں دل ہی دل میں افسوس کرنے لگا پھر دوسری اور تیسری بار بھی ایسے ہی ہوا بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پیچھے کیا اور کوڑے یا چھڑی کے ساتھ میری کمر پر مارا اور فرمایا معاذ کیا تو جانتا ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے میں نے کہا جی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس بے شک اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں پھر جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کو چلے اور پھر اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور میری کمر پر مارا اور فرمایا اے معاذ اے معاذ کی ماں کے بیٹے کیا تم یہ جانتے ہو کہ اگر بندے ایسے ہی کریں تو اللہ تعالیٰ پر ان کا کیا حق ہے میں نے کہا جی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس بے شک جب بندے ایسے ہی کریں تو ان کا اللہ تعالیٰ پر حق یہ ہے کہ وہ ان کو جنت میں داخل کر دے حدیث نمبر چار مسند احمد